علم نافع احادیث کے نام سے جو ذخیرہ اس وقت مسلمانوں کے پاس موجود ہے اس میں غالباً سب سے زیادہ قیمتی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں امام مسلم نے ایسی ہی ایک بے مثال دعا اپنی صحیح میں نقل کی ہے اس دعا کا ایک جز درج ذیل ہے اے اللہ میں اس علم سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو فائدہ مند نہ ہو مسلم رقم دو ہزار سات سو بائیس علم کئی سے غیر نافع ہو سکتا ہے مگر ان میں سب سے زیادہ تباہ کن پہلو یہ یہ ہے کہ انسان علم علم حاصل کرے اور اس کی شخصیت میں کوئی ارتقا پیدا نہ کرے اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ ایک بچہ خوراک کھائے مگر یہ غذا جزو بدن نہ بنے اور بچے کی نشو نما رک جائے جس کے بعد والدین فوراً بچے کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں گے ڈاکٹر پہلے مرحلے پر بچے کے نظام ہاضمہ کا جائزہ لے کر یہ دیکھے گا کہ غذا ہضم کیوں نہیں ہو رہی کیونکہ یہی مسئلے کی جڑ ہے علم کا معاملہ بھی مختلف نہیں علم بلا واسطہ یا بالواسطہ واسطہ شخصیت کو بہتر بناتا ہے مگر یہ صرف ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو غور و فکر کی صلاحیت استعمال کر کے اس علم کو ہضم کریں اور اسے قیمتی اسباق میں تبدیل کریں جبکہ دوسرے لوگوں کو یا تو علم کا قبض یا پھر علمی اسے حال ہو جاتے ہیں پہلی قسم کے لوگ جو پڑھتے سنتے ہیں وہ ان کے دماغ تک محدود رہتا ہے یہ علمی قبض علم کو شخصیت تک منتقل نہیں ہونے دیتا جبکہ علمی اسے حال میں انسان جو سیکھتا ہے منہ کے راستے دوسروں پر خارج کر دیتا ہے خود کچھ نہیں کرتا ایسے لوگوں کی شخصیت میں بھی ارتقا نہیں ہو پاتا علم نافع در اصل علم کو اسباق میں بدلنے اور اپنی فکر اور شخصیت کو اس کے مطابق ڈھالنے کا نام ہے ورنہ کتنی ہی کتابیں پڑھ لی جائیں اور کتنے ہی لیکچر سن لیے جائیں سب بیکار ہیں میرے شوق کی بلندی میرے حوصلے کی پستی میں ایک مسلمان ہوں مسلمانوں کے گھر پیدا ہوا اسلام میرا نسلی مذہب ہے اور اسی لیے جنت میرا مقدر ہے مگر میرا یہ اعتماد بلا وجہ نہیں میں اسلام کے خلاف ہونے والی ہر سازش کو بے نقاب کرنا اپنا فرض سمجھتا ہوں ہر فتنے سے مسلمانوں کو بچانے کے لیے سرگرم رہتا ہوں ہاں عدل احسان انفاق کرنے فواہش منقرات اور ظلم و زیادتی سے روکنے والی اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا مجھے ذرا مشکل لگتا ہے لیکن الحمدللہ یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں مجھے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ عشق ہے درود و سلام کے بغیر میں اپنے آقا کا ذکر نہیں کر سکتا مگر قربانی ایثار صبر اور درگزر پر مبنی آپ کے اخلاق عالیہ مجھے پہاڑ کی وہ چوٹی محسوس ہوتے ہیں جس پر چڑھنا بہت مشکل ہے بھلا بتائیے پہاڑ پر چڑھنا بھی کوئی کرنے کا کام ہے ویسے بھی جنت سرات مستقیم پر چلنے سے ملتی ہے پہاڑ پر چڑھنے سے نہیں مجھے اللہ پر کامل ایمان ہے اتنا ایمان کہ میں مشرکانہ سوچ رکھنے والے ہر شخص کو جہنمی سمجھتا ہوں مگر اس کی یاد اور اس کا شوق اس کے بندوں پر رحم اور ان سے ہمدردی مجھے کرنے کا کوئی کام نہیں لگتا مجھے یقین ہے کہ دین اسلام کا پیغام ساری دنیا کے لیے ہے انسانیت کے پاس اسلام کے سوا سچائی کو پانے کا کوئی ذریعہ ہی نہیں مگر دعوت دین کا کام مجھے ایک پتھریلا راستہ محسوس ہوتا ہے خود سوچئے کہ پتھروں پر چلنا بھی کوئی معقول طریقہ ہے کل مجھے ایک پرانا دوست ملا اس کے خیالات بالکل میرے جیسے تھے مگر وہ بہت دکھی تھا میں نے غم کا سبب پوچھا تو یہ شعر سنا کر چلا گیا غم زندگی کا حسرت سبب اور کیا بتاؤں میرے شوق کی بلندی میرے حوصلے کی پستی دوسروں کا گند ٹیکسی ڈرائیور کی زبان سے نکلی ہوئی گالی اتنی غلیظ تھی کہ کانوں سے دماغ تک جانے والی ہر رگ مجھے آلودہ ہوتی محسوس ہوئی غلطی سامنے والے کی تھی اس ٹیکسی والے کی نہیں جس میں میں بیٹھا ہوا تھا ٹیکسی ڈرائیور نے اسے تنبیہ کی تو وہ ایک گالی دیتا ہوا آگے بڑھ گیا جواب میں ٹیکسی ڈرائیور نے جو کچھ کہا وہ کوئی قلم رقم کرنا چاہے گا نہ کوئی کان اسے سننا چاہے گا تاہم ڈرائیور کو احساس ہو گیا کہ گاڑی میں کوئی اور بھی ہے وہ اپنی زبان کے گند کو تعویل کی جھاڑو سے صاف کرنے لگا وہ مجھے سمجھانے لگا کہ سامنے والے کی کیا غلطی تھی اور یہ کہ آج کل سب لوگ ایسے ہی غلطی کر کے دوسروں کو غلط کہتے ہیں اس نے کچھ وقفہ لیا تو میں نے پوچھا کوئی آدمی اگر راستے میں بیٹھ کر فضلات خارج کرنے لگے تو کیا تم اسے اپنے منہ میں ڈالو گے یا اپنے کپڑوں سے پہنچو گے میرا سوال بالکل غیر متوقع تھا وہ سٹ پٹا کر بولا وہ الگ بات ہے اس نے تو میں نے اسے بات پوری نہیں کرنے دی الگ بات صرف یہ تھی کہ اس نے اپنا گند منہ سے نکالا تھا مگر تم نے اس گند کو اپنے منہ میں ڈال لیا تم سمجھتے ہو کہ تم نے غصہ اتار دیا مگر جو گن تم نے اپنی زبان سے ذہن تک پہنچایا ہے وہ کیسے صاف ہوگا ٹیکسی ڈرائیور شاید ٹی وی کے ٹاک شو نہیں دیکھتا تھا جہاں اپنی ہر غلطی کو درست ثابت کرنا اہل صحافت اور اہل سیاست کے فن کا کمال سمجھا جاتا ہے وہ خاموشی سے بولا بس غصہ آ گیا مگر آپ ٹھیک بولتا ہے گندے آدمی کی بات کا کیا جواب دینا میں نے سوچا کہ کاش ہم یہ سبق سیکھ لیں کہ کسی کے گند سے خود کو گندا کرنا حماقت ہے مگر شاید اس کے لیے صبر کی جو صلاحیت چاہیے وہ ہم میں بہت کم ہے ولن کی تلاش منفی سوچ کے لوگ زندگی بھر کسی نہ کسی ولن کی تلاش میں رہتے ہیں یہ وہ ولن ہوتا ہے جس پر وہ اپنی ہر ناکامی اور ہر شکست کا ملبہ ڈال کر مطمئن ہو جاتے ہیں اس مزاج کے لوگ جب کسی قوم کے سر پر لیڈر بن کر مسلط ہو جائیں تو پھر وہ پوری قوم کو ولن کی تلاش میں لگا دیتے ہیں اس کے بعد قوم کے ہر مسئلے اور پریشانی کا سبب کوئی اور قوم یا گروہ بن جاتا ہے جس کا کام صرف سازشیں کرنا اور انہیں نقصان پہنچانا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس دنیا میں ولن نہیں پائے جاتے بلا شبہ اس دنیا میں ولن اور دشمن پائے جاتے ہیں مگر انہیں کامیابی ان کی کوششوں سے زیادہ ہماری کمزوریوں کی بنا پر ملتی ہے اس کی سب سے بڑی مثال شیطان ہے وہ انسان کا کھلا دشمن ہے مگر اس کے باوجود قرآن کریم جگہ جگہ واضح کرتا ہے کہ اسے اختیار صرف انہی لوگوں پر حاصل ہوتا ہے جو اپنی باغ اس کے حوالے کر دیتے ہیں جو نفسانی خواہشات کی پیروی تکبر اور تعصب جیسے اخلاقی جرائم کے مرتکب ہوتے ہیں یہی معاملہ ان افراد اور اقمام کا ہے جو ہمارے اطراف میں رہ کر ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی ہیں یہ ان کی کوششیں نہیں جو انہیں کامیاب کرتی ہیں بلکہ ہماری حماقتیں اور کمزوریاں ہیں جو ہمیں نامراد کرتی ہیں اس لیے مند وہ ہے جس کی ساری توجہ کسی ولن کو تلاش کر کے اس پر الزام ڈالنے کے بجائے اپنی کمزوریوں کو تلاش کر کے انہیں دور کرنے پر مرکوز رہے رہے ولن ڈھونڈنے والے تو بربادی کے سوا ان کا مقدر اور کچھ نہیں حقیقت یہ ہے کہ خدا کی دنیا میں ولن تلاش کرنا ہی ایک جرم ہے یہ اپنی شکست آپ تسلیم کرنے کے مترادف ہے جس کے بعد زندگی کبھی آپ کے لیے ترقی کی راہ نہیں کھولے گی کنفیوژن کا انجام قرآن مجید میں جگہ جگہ کفار کی ایک صفت مریب کے عنوان سے بیان کی گئی ہے عام طور پر اس کا ترجمہ مبتلا شک کیا جاتا ہے مگر قرآن مجید نے تقریباً ہر جگہ اس لفظ کو شک کے ساتھ استعمال کیا ہے جس کے بعد مریب کا مفہوم وہی بن جاتا ہے جسے آج کل کنفیوژن کہا جاتا ہے یہ کنفیوژن یا الجھن انسان کو سچائی کو قبول کرنے سے روک دیتی ہے چنانچہ ایسے مریب شخص کا انجام قرآن مجید کے مطابق جہنم ہے سورہ قاف آیت پچیس ساتھ میں قرآن مجید اپنے آغاز میں یہ بھی واضح کر دیتا ہے کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں اس کے باوجود قرآن کے مخاطبین شک اور کنفیوژن میں پڑے رہے یہاں تک کہ جہنم میں جا پہنچے انسان کی کنفیوژن کی بنا پر اس انجام کو پہنچنے کا سبب ایک ہی ہوتا ہے وہ یہ کہ انسان واضح ترین حقائق کو اپنے تعصبات کی بنا پر ماننا نہیں چاہتا مگر وہ حقائق ایسے سریح ہوتے ہیں کہ انسان انکار بھی نہیں کر سکتا چنانچہ انسان گو مگو کی کیفیت میں مبتلا رہتا ہے مگر جیسا کہ سورہ قاف کی آیت سے واضح ہے اس گومگو کو اللہ تعالیٰ بطور عذر قبول نہیں کریں گے اور ایسے لوگوں کو جہنم کی سزا سنائیں گے یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے سامنے توحید کو آخری درجے میں واضح کر دیا جاتا ہے لیکن ان کے تعصبات انہیں گھما پھرا کر شرک کی طرف لے جاتے ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے سامنے بے گناہ معصوم بچوں عورتوں اور مردوں کا قتل عام برپا ہوتا ہے مگر وہ اپنے تعصبات کی بنا پر فیصلہ ہی نہیں کر پاتے کہ بے گناہ مقتول مظلوم ہے یا صفاقی سے قتل کر دینے والا مظلوم ہے قرآن مجید بالکل واضح ہے ایسے کھلے ہوئے اور واضح حقائق کو دیکھ کر بھی کنفیوز رہ جانے والے لوگوں کا انجام جہنم کی آگ کے سوا کچھ نہیں چاہے وہ اپنے آپ کو کچھ بھی سمجھتے رہیں چاہے وہ اپنے آپ کو کچھ بھی بتاتے رہیں اہل محبت اور اہل حوث قرآن کہتا ہے کہ ایمان والے سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں اللہ کو بھول کر اپنی ذات کی محبت میں گم مال و دولت کے طلبگار گار حب جہ سے سرشار قومی تعصبات میں گرفتار فرقہ واریت کے اسیر اور غیر اللہ کی محبت میں جینے والے کسی شخص کو یہ بات کبھی سمجھ نہیں آ سکتی کہ اللہ سے سب سے بڑھ کر محبت کیسے کی جاتی ہے ہاں اگر کوئی شخص ان چیزوں سے بلند ہونے کے لیے تیار ہو جائے تو اسے سمجھایا جا سکتا ہے کہ یہ محبت کیا ہوتی ہے یہ محبت محفل اور تنہائی ہر جگہ انسان کو اللہ ہی کی یاد دلاتی ہے وہ غیر اللہ کی یاد میں جینے والوں اور غفلت کے ماروں کو اللہ کی یاد دلاتا ہے یہاں تک کہ لوگ اسے دیوانہ اور سودائی سمجھنے لگتے ہیں مگر اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ دنیا اسے کیا کہتی اور کیا سمجھتی ہے ایسا بندہ ہر رنگ میں خدا کا جمال ہر ساز میں اس کی صدا ہر نغمے میں خدا کی آواز اور ہر مہک میں عنایت الہی کا پہلو تلاش کر لیتا ہے لوگ اسے تانے دیتے ہیں کہ تم اپنی شراب تہور نہ خود پی سکتے ہو نہ کسی کو پلا سکتے ہو مگر نہیں جانتے کہ وہ ہر لمحہ شراب تہور پی رہا ہوتا ہے اور کسی میں دل ہو تو اسے پلا سکتا ہے لوگ اسے موت سے خوف کے تانے دیتے ہیں مگر وہ خدا کے لیے جیتا اور اسی آس پر جیتا ہے کہ ایک روز اسے راہ خدا میں موت آ جائے وہ ہر مخالفت ہر الزام ہر بہتان کو اللہ ہی کے لیے جھیلتا چلا جاتا ہے مگر اخلاق کی سطح سے گر کر کبھی کسی کو جواب نہیں دیتا کہ یہ محبت کے نام کی سب سے بڑی رسوائی ہے یہ محبت اس کا دعویٰ نہیں اس کی زندگی ہوتی ہے اس کا نعرہ نہیں اس کا عمل ہوتی ہے اس کی تقریر نہیں اس کی تصویر ہوتی ہے اس کی صورت نہیں اس کی سیرت ہوتی ہے اس محبت کے نمونے اگر دیکھنے ہیں تو یہ سب سے بڑھ کر پیغمبروں کی زندگی میں نظر آتے ہیں یہ نوح علیہ السلام ہیں ہزار برس گزار دیے مگر قوم کفر سے باز نہ آئی یہ وقت آ گیا کہ بال سفید ہو گئے کمر خمیدہ ہو گئی نئی نسلیں ان کی دعوت کا جواب تمسخر اور استہض سے دیتی ہیں انہیں دیوانہ بڈھا کہا جاتا ہے مگر بڑے صبر کے ساتھ ہر الزام اور تمسخر سہتے رہے یہ ابراہیم ہیں زندگی بھر راہ خدا میں لگا دی بیوی اور بھتیجے کے سوا کوئی ایمان نہ لایا بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ کر بڑی مرادوں سے اولاد ملی اکلوتا فرزند اور کیا خوب فرزند اسماعیل حکم ہوا سباہ کر دو بغیر ہچکچاہٹ کے بیٹے کو چھری کے نیچے لٹا دیا اور بیٹا بخوشی لیٹ گیا یہ موسا ہیں ایش و عشرت میں پلنے والے شہزادے ایک مظلوم کی مدد کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا حکم ملا تو دنیا کی طاقتور ترین سپر پاور کے حکمران کے سامنے تن تنہا ڈٹ گئے اپنی قوم نے بار بار دغا کی مگر یہ پیکر وفا ہمیشہ وفاداری میں جیا اور اسی میں دنیا سے رخصت ہو گیا یہ داود ہیں ایسے بہادر کہ جالوت جیسا جنگجو نہ ٹک سکا اور ایسے موسیقار کہ ان کی حمد یا مضمور پر پہاڑ اور پرندے اور کل کائنات جھوم اٹھتی مگر پہلے وقت کے بادشاہ کے ستم کا شکار ہوئے اور جب خود بادشاہ بن گئے تو قوم نے ان پر ہی بدکاری کا الزام لگایا اور منصب نبوت سے فارغ کر دیا مگر کوئی الزام انہیں صداقت کی راہ سے باز نہ رکھ سکا یہ عیسیٰ ہیں خدا کے نام پر کھڑے پتھر دل مذہبی رہنماؤں کے مقابلے میں ڈٹ گئے اس راہ میں کبھی کسی بہتان تراش کی پرواہ نہیں کی اور ہر دشمن حق کو بے نقاب کر کے چھوڑا اور یہ خادم النبی جین ہیں گالیاں الزام بہتان پتھر دشمنی نفرت عداوت سب جھیلا مگر کبھی حرف شکایت زبان پر نہیں آیا زندگی بندگی رہی اسے یاد کرتے رہے اسے یاد دلاتے رہے یہ ہوتی ہے محبت اور ایسے ہوتے ہیں اہل محبت اب کسی میں حوصلہ ہے تو اہل حوث کی صفوں سے نکلے اور اہل محبت کے گروہ میں شامل ہو کہ یہی نجات والوں کا گروہ ہے سابقہ کتب اور مسلمان قرآن مجید نے اپنے ماننے والوں سے جن عقائد پر ایمان لانے کا مطالبہ کیا ہے ان میں سے ایک بنیادی مطالبہ یہ ہے کہ وہ تمام انبیاء پر اور ان پر اترنے والی کتابوں پر ایمان لائیں گے قرآن مجید نے جگہ جگہ سابقہ انبیاء اور ان کی تعلیمات کا ذکر کیا اور اس بات کو واضح کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیا دین لے کر نہیں آئے بلکہ آپ کی ہستی سابقہ انبیاء ہی کا تسلسل ہے چنانچہ یہی سبب ہے کہ بالعموم مسلمان دیگر انبیاء کا بھی ادب و احترام کرتے ہیں تاہم ان انبیاء کی کتابوں کے حوالے سے مسلمانوں میں ایک بڑی غلط فہمی عام ہو چکی ہے وہ یہ کہ ان کتابوں میں جو کچھ ہے وہ غلط ہے کیونکہ ان کتابوں میں مکمل تحریف ہو چکی ہے حالانکہ تاریخی اور واقعاتی طور پر بس اتنی بات ٹھیک ہے کہ اہل کتاب نے اپنی کتابوں میں اصل تحریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی پیش گوئیوں اور حضرت ابراہیم کے حرم کعبہ کے تعلق کے حوالے سے کی ہیں اس کے علاوہ جو تحریفات پائی جاتی ہیں وہ غالباً جان بوجھ کر نہیں کی گئیں بلکہ انہوں نے اپنی تاریخی داستانوں اور سنی سنائی باتوں کو بطور تفسیر بیان کر کے اپنی اصل کتاب میں داخل کر دیا قرآن مجید کے برعکس جس میں اصل وہی اور تفسیر الگ الگ رہتے ہیں بائبل میں ان دونوں کو ملا دیا گیا ہے اور یہ سب کچھ نزول قرآن سے پہلے ہی ہو چکا تھا چنانچہ مسلمان مفسرین قدیم کتب میں تحریف کی داستان جب سناتے ہیں تو واضح کر دیتے ہیں کہ یہ سب کچھ نزول قرآن سے پہلے ہو چکا تھا بعد میں جو کچھ ہوا وہ یہ تھا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پیش گوئیوں کو ترجمے کے ذریعے سے بدل دیا چنانچہ اس پس منظر میں یہ ایک دلچسپ حقیقت ہے کہ جس وقت قرآن مجید نازل ہو رہا تھا یہ دوسری قسم کی ساری تحریفات پچھلی کتابوں میں موجود تھیں مگر اس کے باوجود اللہ نے مسلمانوں کو ان کتابوں پر ایمان لانے کا نہ صرف حکم دیا بلکہ ان میں موجود واقعات اور بیانات میں سے کچھ کی تصحیح کر کے اور کچھ کو بعین ہی بیان کر دیا ہے یہ گویا کہ وہی عمل ہے جسے مسلمان اہل علم نے احادیث کے معاملے میں سر انجام دیا ہے قرون اولا میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر جھوٹ کھڑا جانے لگا یا آپ کی باتوں میں تحریف و اضافہ کرنے کی کوشش کی گئی تو مسلمانوں نے احادیث کو بالکل یا رد کرنے کے بجائے قرآن مجید کا طریقہ اختیار کیا اور کوشش کی کہ ہر ضعیف موضوع اور منکر روایت کی نشاندہی کر دی جائے جو باتیں علمی معیارات پر ٹھیک اترتی ہیں ان کو بیان کر دیا جائے اور جھوٹے اضافوں کو رد کر کے جہاں اصل بات موجود ہے اسے بیان کرنے کی کوشش کی جائے ضرورت ہے کہ مسلمان یہی رویہ دیگر انبیاء کی تعلیمات کے معاملے میں اختیار کریں مسلمانوں کے پاس قرآن و سنت کی وہ کسوٹی موجود ہے جس کی بنیاد پر پرکھ کر یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ سابقہ انبیاء کی تعلیمات کا کون سا حصہ درست ہے اور کس میں تحریف ہو چکی ہے کس حصے کو لیا جا سکتا ہے اور کسے چھوڑ دینا چاہیے یہاں ایک شخص یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ ہمیں سابقہ انبیاء کی تعلیمات کی ضرورت ہی کیا ہے بلکہ بہتر یہ ہے کہ ان سے دور ہی رہا جائے ہمارے نزدیک اس کی کئی وجوہات کی بنا پر یہ رویہ غلط ہے پہلا یہ کہ مسلمانوں کے اس رویے کی بنا پر چودہ سو برس میں تورات زبور اور انجیل میں نبی کریم کی متعدد پیش گوئیوں کو بدل دیا گیا ہے اگر مسلمان ان کتابوں کو اپنی کتابیں سمجھ کر محفوظ کر لیتے تو یہود و نصارہ پر اسلام کی سچائی ثابت کرنا بہت آسان ہو جاتا آج بھی کوشش کی جائے تو آپ کی کئی پیش گوئیوں کو کتب قدیم سے واضح کیا جا سکتا ہے جو ابھی تک سامنے نہیں آئی ہیں ایسی ہی ایک پیشگوئی زبور کے حوالے سے ہماری کتاب ملاقات میں شامل ہے دوسرا یہ کہ یہ صرف شریعت محمدی ہے جس میں مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ آپ کے علاوہ کسی اور کی پیروی نہ کریں باقی معاملات میں تو حال یہ ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ صاف حکم دیا تھا کہ ملت ابراہیم اور انبیاء سابقہ کے طریقے کی پیروی کریں سورة النحل اور سورت الانام عام علماء اس حکم سے کیسے بے نیاز رہ سکتے ہیں تیسری بات یہ ہے کہ حکمت بندہ مومن کی متائے گم شدہ ہے اسی اصول پر ہم بزرگوں کے اقوال سے استفادہ کرتے ہیں خواہ وہ ہماری اپنی قوم کے ہوں یا دوسری تہذیب کے سوال یہ ہے کہ کیا حضرات انبیاء کی ہمارے نزدیک یہ حیثیت بھی نہیں ہے کہ ان کی بات کو ان کی اپنی کتابوں سے لیا جائے جبکہ ان کی متعدد باتیں دعائیں اقوال اور واقعات خود قرآن و حدیث میں بیان ہوئے ہیں اگلی بات یہ ہے کہ مسلمان اس وقت دور زوال میں ہیں اس کا کوئی ماڈل زمانہ رسالت نزول قرآن اور عہد صحابہ میں نہیں ملتا نہ قرآن و حدیث میں براہ راست اسے موضوع بنایا گیا ہے بلکہ در حقیقت جتنا موضوع بنایا ہے قدیم اقوام اور قدیم کتب کے حوالے سے بنایا گیا ہے کیونکہ بنی اسرائیل ہی وہ گروہ ہے جو نزول قرآن سے قبل ہمارے جیسے دور زوال سے گزرا تھا چنانچہ اس وقت ان کے انبیاء نے جو کچھ کہا اور جو کچھ سمجھایا اور جس کا اجمالی ذکر خود قرآن میں بھی آیا ہے اس سے بڑھ کر اس وقت ہمارے لیے کوئی رہنمائی نہیں یہ رہنمائی تفصیلی طور پر صرف قدیم صحف سماویہ ہی میں مل سکتی ہے ان تمام وجوہات کی بنا پر ہم سمجھتے ہیں کہ مسلمان علماء کو قدیم کتابوں کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور انبیاء سابقہ کی تعلیمات کو گہرائی میں جا کر سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے یہ بات طے ہے کہ اب ہم قرآن و حدیث کے ذخیرے سے محروم نہیں ہو سکتے مگر ہم نے غفلت کا مظاہرہ کیا تو دیگر انبیاء کی تعلیمات میں جو انتہائی قیمتی مواد دعوتی اور تربیتی پہلو سے دستیاب ہے اس سے ہم ضرور ہاتھ دھو بیٹھیں گے حضرت عمر اور تورات مسلمانوں میں ایک روایت بہت مشہور ہو گئی ہے جس کی بنا پر یہ خیال عام ہے کہ سابقہ انبیاء کی کتب کا مطالعہ گناہ ہے روایت کے مطابق ایک دفعہ حضرت عمر نے تورات کا ایک نسخہ عربی میں لکھا اور حضور کے پاس لا کر سنانے لگے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا بعض انصار یا ایک روایت کے مطابق حضرت ابو بکر نے آپ کو توجہ دلائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ تو دیکھ لو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ناراضی کا اظہار فرمایا اور کہا کہ اگر موسیٰ بھی اس وقت ہوتے تو میری ہی پیروی کرتے مگر در حقیقت یہ ایک ضعیف روایت ہے اس کا ایک راوی جابر الجوفی متہم بالکذب ہے جس کے بعد یہ روایت کوئی حیثیت نہیں رکھتی بالفرض اس روایت کی کوئی حقیقت ہوتی تب بھی زیادہ سے زیادہ یہی ثابت ہوتا کہ آخری شریعت کے بعد کسی اور شریعت کی پیروی جائز نہیں اگر موسیٰ بھی اس وقت ہوتے تو میری ہی پیروی کرتے کے الفاظ سے یہی بات واضح ہوتی ہے ظاہر ہے کہ اس پہلو سے یہ ممکن نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کسی اور طرف دیکھا جائے چاہے وہ کوئی نبی ہی کیوں نہ ہوں مزید یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں قرآن مجید کا نزول ہو رہا تھا اس وقت سب سے بڑا کام قرآن مجید کو محفوظ کرنا تھا اس لیے احادیث تک کو لکھنے کی اجازت نہیں دی گئی ایسے زمانے میں حضرت عمر جیسے آدمی کا قرآن کے بجائے کسی اور چیز میں لگنا کسی صورت درست نہیں تھا چنانچہ کسی پہلو سے بھی یہ روایت کوئی اصولی ہدایت نہیں دیتی یہی وہ پس منظر ہے جس میں دور صحابہ سے لے کر آج تک اہل علم قدیم صحف سماویہ کو پڑھتے اور نقل کرتے آئے ہیں چنانچہ آج بھی کسی طالب علم کا قدیم کتابوں سے دین حق کی سچائی اور کسی نصیحت اور نیکی کی بات کا نقل کرنا کسی پہلو سے غلط نہیں پھر فرض کیجئے فرض کیجئے کہ آج رات آپ کو اپنی بیگم کے ساتھ کسی شادی میں جانا ہے آپ دونوں بینک جاتے ہیں اور بیگم کے پہننے کے لیے ساری جیولری نکلوا کر گھر لے آتے ہیں راستے بھر میں آپ کسی چور راہزن سے ڈرتے رہتے ہیں یہی حال شادی میں جاتے اور آتے وقت رہتا ہے مگر کچھ نہیں ہوتا آپ دونوں اطمینان اور بے فکری سے سو جاتے ہیں صبح اٹھنے پر پتہ چلتا ہے کہ چور رات میں آئے اور خاموشی سے آپ کے گھر سے سارا زیور چرا کر لے گئے ہیں آپ تھانے کے چکر لگاتے ہیں پولیس کی منت کرتے ہیں کہ آپ کا کل سرمایہ لٹ چکا ہے مگر بے سود فرض کیجئے آپ ایک نوجوان بچے کے باپ ہیں جس سے آپ کو بڑی امیدیں وابستہ بستا ہیں وہ روز کالج جاتا ہے محنت سے پڑھتا ہے آپ خوش اور مطمئن رہتے ہیں ایک روز آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کالج سے واپسی پر اسے ایک بس نے ٹکر مار دی آپ کے پیروں تلے سے زمین نکل جاتی ہے آپ دیوانہ وار دفتر سے ہسپتال بھاگتے ہیں پھٹی آنکھوں سے اپنی بیوی کو دیکھتے ہیں جو آپریشن تھیٹر کے باہر بیٹھی بلک بلک کر رو رہی ہوتی ہے ڈاکٹر آپ کو آ کر بتاتا ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں آپ ڈاکٹر کے سامنے ہاتھ جوڑ دیتے ہیں کہ میرے بچے کو بچا لیجئے فرض کیجئے کہ چند دن سے آپ کی طبیعت کچھ خراب ہے مگر ایسی نہیں کہ چھٹی لے کر گھر بیٹھ جائیں مگر آپ مکمل نارمل بھی نہیں آپ اپنے مسائل لے کر فیملی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں وہ کچھ دوائیں دیتا ہے کچھ ٹیسٹ لکھتا ہے آپ دوائیں کھاتے ہیں فائدہ ہو جاتا ہے مگر احتیاطاً آپ ٹیسٹ بھی کرا لیتے ہیں ٹیسٹ کی رپورٹ آنے پر آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو کینسر کا جان لیوا مرض لاحق ہے آپ کے گھر میں کوحرام مچ جاتا ہے پھر علاج شروع ہوتا ہے لاکھوں روپے برباد کر کے اور بے پناہ تکلیف اٹھا کر بھی آپ ہسپتال کے بستر پر پڑے موت کی آہٹ سننے پر مجبور ہیں آپ کے بچے تڑپ رہے ہیں بیوی کے چہرے پر تاریکی چھائی ہوئی ہے آپ کی دنیا بھی اندھیر ہو چکی ہے اطمینان رکھیے ہم صرف فرض کر رہے ہیں ابھی تک ایسا کچھ بھی نہیں ہوا آپ نے جیولری بحفاظت بینک لاکر میں رکھوا دی آپ کا بچہ روز پڑھنے جاتا ہے اور خیر سے آ جاتا ہے آپ کی طبیعت گرچہ ناساز ہوئی مگر معمولی سا مسئلہ تھا جو دوا سے حل ہو گیا اس دنیا میں اس جیسی ہزار چیزیں فرض کی جا سکتی ہیں مگر ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوتا آپ کو کسی کی منت نہیں کرنی پڑتی کسی کے آگے گڑ گڑانا نہیں پڑتا آپ کی بیوی بلک بلک کر نہیں روتی آپ کے بچے تڑپتے نہیں آپ کا مال محفوظ ہے عزت کو بٹا نہیں لگا جان آفیت میں ہے چلیے دو لمحے کے لیے ایک دفعہ پھر فرض کر لیتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہو چکا ہے آپ کا مال لٹ گیا ہے آپ کی جوان بیٹی کی آبرو پر حرف آ گیا ہے آپ کا بچہ آپریشن تھیٹر میں ہے آپ خود ہسپتال میں پڑے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر موت کا انتظار کر رہے ہیں کرب کے ان لمحوں کا تصور کیجیے سوچئے کہ آپ کو کہاں کہاں بھاگنا اور کن کن لوگوں کے آگے گڑانا پڑ رہا ہے اور پھر اس ہستی کا تصور کیجئے جو آفیت کا قلعہ بن کر آپ کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے وہ آپ سے کچھ نہیں مانگ رہا مگر آپ اس کے قدموں پر احسان مندی کے جذبے سے گر جائیے کہ اس نے آپ کے مال کو بچا لیا وہ اپنے احسانوں پر اپنی تعریف نہیں سننا چاہتا مگر آپ بہتی ہوئی آنکھوں اور لرستے ہوئے ہونٹوں سے اس کی تعریف کیجیے کہ آپ کی اولاد محفوظ ہے وہ آپ کے ہر گناہ کو دیکھ کر بھی انجان بن رہا ہے اور آفیت نعمت اور زندگی نہیں چھین رہا آپ بھی عزم کر لیں کہ اب کبھی اس کو ناراض نہیں کریں گے ابھی وقت ہے جس نے دوسروں کے سامنے جھکنے نہیں دیا اس کے سامنے جھک جائیں جس نے دوسروں کے سامنے تڑپنے سے بچا لیا اس کے سامنے رو لیں جس نے دوسرے کا احسان اٹھانے سے بچا لیا اس کی بندگی اختیار کر لیں تین نسلوں میں ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عشاء کی نماز ادا کی اور ارشاد فرمایا کہ آج روح زمین پر جتنے انسان زندہ ہیں سو سال بعد ان میں سے کوئی بھی باقی نہیں رہے گا بخاری رقم چھ سو ایک اس بات سے سامعین میں سے بعض کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ حضور قیامت کے آنے کا ذکر کر رہے ہیں لیکن در حقیقت یہ زندگی کا عارضی پن واضح کرنے کا ایک بڑا مؤثر طریقہ تھا انسانوں کی اوسط عمر عام طور پر ساٹھ ستر برس ہوتی ہے جبکہ انفرادی طور پر سو برس سے زیادہ بالعموم کوئی شخص نہیں جی پاتا اس کا مطلب یہ ہے کہ سن انیس سو چودہ میں جو لوگ پیدا ہوئے وہ آج دو ہزار چودہ میں موجود نہیں اور جو آج ہیں ان میں سے کوئی اکیس سو چودہ میں نہیں ہوں گے زندگی کی ناپائیداری کا ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ سو برس میں انسان ہی نہیں مرتا تیسری نسل میں اس کا نام و نشان بھی مٹ جاتا ہے ایک شخص جب اوسط عمر میں مرتا ہے تو وہ اپنی اولاد کو اپنے سامنے پروان چڑھتا دیکھتا ہے اس کی اولاد کی اس سے بڑی گہری وابستگی ہوتی ہے اس کے مرنے پر اولاد کو بہت دکھ اور غم ہوتا ہے لیکن چند برسوں میں یہ اولاد اس کا بنایا ہوا گھر چھوڑ چکی ہوتی ہے اس کی یادیں مدھم ہو جاتی ہیں اور اس کی برسی فراموش کر دی جاتی ہے جب پوتے اور نواسے بڑے ہوتے ہیں تو ان کے ذہن میں بزرگوں کے بس دھندلے سے نقوش ہوتے ہیں یہ نقوش بس اسی وقت تازہ ہوتے ہیں جب کسی کو دفنانے قبرستان جانا ہوتا ہے اور باپ بیٹے کو بتاتا ہے کہ یہ اس کے دادا کی قبر ہے مگر پوتے کی اولاد تک قبر کا نشان بھی مٹ جاتا ہے اور یوں تیسری نسل میں انسان کا نام و نشان بھی مٹ جاتا ہے کتنا نادان ہے وہ انسان جو اس دنیا کے لیے جیتا ہے جہاں سو سال میں وہ خود اور تین نسلوں میں اس کا نام و نشان بھی مٹ جائے گا داستان غم آج کے دور میں جس سے ملیے وہ اپنے دکھوں اور مسائل کی داستان سناتا ہوا ملے گا جو مسائل کا ذکر نہیں کرتا وہ نہ ملی ہوئی چیزوں اور محرومیوں پر سراپا حسرت و یاس بنا ہوا ہوگا ایسا لگتا ہے کہ لوگوں کے پاس موضوع گفتگو اگر ہے تو صرف یہ ہے کہ ان کے پاس کیا نہیں ہے کتنی عجیب بات ہے کہ یہ گفتگو وہ لوگ کرتے ہیں جن کے دور میں انسانی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک عام آدمی کو بھی وہ کچھ میسر ہے جو ماضی میں بادشاہوں کو بھی حاصل نہیں تھا اس بات کی ہزاروں مثالیں دی جا سکتی ہیں مثلا یہ کہ آج کے لوگوں کو رفع حاجت کے لیے کمرے سے باہر بھی نہیں جانا پڑتا اور اسی اٹیچ باتھ روم میں وہ سخت سردی میں گرم پانی سے نہاتے ہیں جبکہ سخت گرمی میں ٹھنڈے اے سی اور مسلسل ہوا والے پنکھے کی ہوا کبھی کسی فاتح عالم کو بھی نصیب نہیں ہو سکی ہزاروں میل کا سفر چند گھنٹے میں طے کر کے مکہ پہنچنے کی سہولت کبھی کسی پیغمبر کے حصے میں بھی نہیں آئی مگر آج کے ہر انسان کے لیے یہ معمول کی بات ہے ان جیسی نہ جانے کتنی مثالیں ہر سو بکھری ہوئی ہیں مگر کوئی شخص ان کو دریافت کر کے اپنے مالک کے حضور سجدے میں نہیں گرتا کوئی نہیں جو روتا اور گڑ گڑاتا ہوا یہ کہے کہ پروردگار تو نے مجھے وہ آسانی دی جو کسی بادشاہ کو دی اور نہ اپنے عظیم نبیوں کو عطا کی ہاں غربت کے شکوے بہت ملیں گے محرومی کی شکایت بہت بیان ہوگی مایوسی کے قصے بہت سنائے جائیں گے مگر کاش کوئی ان دکھی لوگوں کو یہ بتائے کہ یہ ہزار پا کر ایک کے کھونے کا شکوہ کر رہے ہیں اہم ترین پا کر بہت کم کی محرومی سے رنجیدہ ہیں کاش لوگ اس حقیقت کو جان لیں تو ان کے دکھ کے آنسو شکر گزاری کے موتیوں میں بدل جائیں گے ان کی محرومیاں احسان مندی کے لہجے میں ڈھل جائیں گی پھر ایک روز خدا انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی ختم نہ ہونے والی نعمتوں میں بسا دے گا جہاں کوئی دکھ ہوگا نہ کوئی محرومی